الباب السابع والخمسون ومئة باب ما يقرأ في صلاة الجنازة نماز جنازة میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة فمنها نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہے پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک صورت پڑھے پھر دوسری تکبیر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اللہ صل علی محمد آل محمد افضل یہی ہے کہ حمید مجید تک پورا درود پڑھے اور عوام کی اکثریت اپنی قراءت میں صرف یہ آیت پڑھتی ہے ان اللہ و یصلون علی النبی الآیہ اس طرح نہ کرے اس کا پڑھنا صحیح نہیں اور نہ اس پر اکتفا کرنے سے نماز ہی صحیح ہوگی کیونکہ یہ غیر مسنون طریقہ ہے پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت اور مسلمانوں کے لیے وہ دعائیں پڑھے جو ہم آئندہ احادیث میں انشاءاللہ اللہ ذکر کریں گے پھر چوتھی تکبیر کے بعد دعا کرے اور بہترین دعاؤں میں سے یہ ہے اللّہ لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ اور پسندیدہ ہے کہ چوتھی مرتبہ میں خوب لمبی دعا کرے برعکس اس کے جس کے لوگ عادی ہیں جیسا کہ ابن ابی اوفا کی حدیث سے ثابت ہے جس کو ہم انشاء اللہ ذکر کریں گے تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں عن ابی عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو آپ کی وہ دعائیں میں نے یاد کر لی آپ فرما رہے تھے اللہ مغفر ورحم ہو و آفی وعف عنہ و و اکریم ہو و وس مدخل واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يعني اے اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اس کو عذاب سے عافیت دے اور اس کو معاف کر دے اس کی مہمان نوازی اچھی کر اس کی قبر فراخ کر دے اس کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا اور اس کو اس کے دنیاوی گھر کے بدلے میں بہتر گھر اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل کر اور اس کو عذاب قبر اور جہنم کی آگ سے بچا حدیث کے راوی حضرت عوف فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس انداز سے مانگی حتیٰ کہ میں نے آرزو کی کہ کاش یہ میت میں ہوتا صحیح مسلم وعن ان ابی ہو رہی و ابی قطع و ابی ابراہیم الشحری انہبی رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام وإنه ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم قال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك حضرت أبو هريرة حضرت أبو قتادة اور ابو ابراہیم اشہلی کے باپ جو کہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی تو اس میں دعا فرمائی اللہ مغفر لحینا و و وصغرینہ و کبیرنا و ذکرینہ و عثانہ وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده یعنی اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ کو ہمارے چھوٹے اور بڑے کو ہمارے مردوں اور عورتوں کو ہمارے حاضر اور غائب سب کو بخش دے اے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جس کو تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد کسی آزمائش سے دو چار نہ کرنا اس روایت کو ترمزی رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ اور اشہلی رضی اللہ عنہما کی روایت سے اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابو حریرہ اور ابو قطعہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے امام حاکم نے کہا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے امام ترمزی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کی روایات میں اشہلی کی روایت سب سے زیادہ صحیح ہے اور اس باب میں سب سے زیادہ صحیح عوف ابن مالک کی حدیث ہے وعن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میت پر نماز پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو ابو داود وعنه رضی اللہ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له فاغفر له رواه أبو داود قال الألباني انظر ضعيف سنن أبي داود ولفظه هناك جئناك شفعاء فاغفر له حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پر نماز میں یہ دعا پڑھی اللہ انت ربها و خلقتها وانت و عنت وانت قبضت و وانت اعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء له و علانیتہا یعنی اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے تو ہی نے اسے پیدا فرمایا تو ہی نے اسے اسلام کی ہدایت و توفیق دی اور تو ہی نے اس کی روح قبض فرمائی اور تو ہی اس کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو سب سے زیادہ جانتا ہے ہم تیرے پاس اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں پس تو اس کو بخش دے ابو داود وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحل بجوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم رواه أبو داود حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا اللہ ابن فلان فی و وحبل جوارک فقی فتنة القبر و النار وأنت و الوفاء اہل الوفا فاغفر اللہ فقفر لہو و رحم الرحيم رحیم یعنی اے اللہ فلاں بن فلاں تیری امان میں اور تیری حفاظت کی پناہ میں ہے تو اس کو قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا تو وعدے کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے اے اللہ تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے ابو داود وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وقال حديث صحيح قال الألباني قلت فيه نظر فراجع له أحكام الجنائز حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے جنازے پر چار تکبیریں کہیں چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے رہے جتنا دو تکبیروں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اس میں فوت شدہ بیٹی کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے ایک اور روایت میں ہے انہوں نے چار تکبیریں کہیں پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ وہ پانچویں تکبیر کہیں گے پھر انہوں نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے کہا یہ کیا بات ہے تو عبداللہ بن ابی اوفا نے فرمایا میں تمہارے سامنے اس سے زیادہ نہیں کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا یا یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے